كتب الله لنا ومولانا فعلى الله فليتوكل المؤمنون فرما دیجیے کہ ہرگز ہمارے اوپر مصیبت نہیں آئے گی مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھی ہے وہی ہمارا کارساز ہے اور اللہ ہی کے اوپر چاہیے کہ ایمان والے بھروسہ رکھیں بات چل رہی تھی کہ جب مسلمانوں کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے تو دشمن خوش ہوتے ہیں اور جب مسلمانوں کو کوئی راحت ملتی ہے تو اس سے وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر ہی باتیں کرتے ہیں ہمیشہ سے یہی بات ہے غیر دشمن دشمن کیا ہے کہ جو ہماری خوشی کے اوپر اس کو پریشانی نہ ہو دشمن کی تعریف بھی یہی ہے کہ جب ہمارے اوپر کوئی مشکل آئے گی وہ خوش ہوگا جو ہمارے اوپر کوئی آسانی آئے گی تو وہ پریشان ہو جائے گا کہ یہ کیا ہو گیا ہے کوئی بات نہیں بات یہ ہے کہ اس دن میں یہ بات کر رہا تھا بالکل پریشانی کا نہ آنا یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے پریشانی کا ہونا اور اس میں اللہ کا یاد آ جانا یہ بہت اونچی بات ہے اچھی بات ہے علماء نے حدیث کی روشنی میں لکھا ہے کہ بہت سارے نیکیوں کے درجے وہ مختلف نیکیوں کے بجا لانے سے ملتے ہیں نیکیوں کے اوپر نماز پر یہ ثواب ہے فلاں پر یہ ثواب ہے یہ تو ذکر اسکار کیا تو یہ درجہ ملتا ہے تلاوت کیا تو یہ درجہ ملتا ہے عمرہ کیا تو یہ ثواب ہے حج کیا تو یہ ہے اسی طریقے سے بعض درجات کا تعلق وہ پریشانیوں اور مصیبتوں کے ساتھ ہے اس کو بیماری آئے گی اس پر پریشانی آئے گی اس پر یہ دکھ آئے گا یہ بندہ صبر کرے گا اللہ کو چاہے گا اس کو پھر وہ درجہ دے دیں گے بعض نیکیوں کے درجے ہوتے ہیں اس میں بیماری اور مصیبت کے ساتھ بھی کچھ درجات متعلق ہیں زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے ایسا پریشان کہ بندہ گلے شکوے کرنے لگتے ہیں پریشانی کے اوپر یہ زندگی کا حصہ ہے پریشانیوں سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے جو جس لیول میں ہے اس لیول کے ساتھ اس کے ساتھ پریشانیاں ہوتی ہیں بس مبارک وہ بات ہے کہ اس کو کوئی پریشانی آئے تو اللہ کی طرف متوجہ ہو ہر حال میں اس کے لیے خیر آج کی میں بھی یہی سبق ہے اے نبی آپ لوگوں کو بتا دیں کہ تمہاری وجہ سے ہمارے اوپر پریشانیاں نہیں آتی کہ تم اتنے بڑے ہو بہادر ہو یا بڑی فوج ہے یا یہ کچھ ہے تو تم ہمارے اوپر پریشانی مسلط کر سے لیتے ہو نہیں اللہ کی طرف سے جب فیصلہ ہوتا ہے ہمارے اوپر پریشانی آتی ہے اس میں اللہ کسی کو بھی ذریعہ بنا لے اب مچھروں کو اور مکھیوں کا ہم نے کیا بگاڑا ہوا ہے سارے نالے بھرے ہوئے ہیں ان کی خوراک کا یہ ہمیں کیوں کاٹتے ہیں ان کے ساتھ ہماری کیا دشمنی ہے اللہ کی طرف سے مسلط ہے پہلے لوگ سوتے تھے تو جاگتے نہیں تھے آپ نماز کے لیے کیسا سسٹم ہو گیا ہے جگانے کے لیے لوڈ شوٹنگ ہو گئی فلان ہو گیا یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جو بھی پریشانی آئے جو بھی راحت آئے کہ اللہ یوسیبنا اللہ ما کا اللہ لنا جو بھی پریشانی آئے اور نبی عالم کو بتاؤ تمہارا کوئی کمال نہیں ہے اللہ نے ایسا لکھا ہے اس طریقے سے ہوتی ہے وہ مولانا یہاں پر ایک خاص لفظ استعمال ہوا وہ مولانا وہ ہمارا کار ساز ہے وہ پریشانی لاتا ہے پریشانی کو پھر دور بھی کر دیتا ہے وہ دکھ لاتا ہے پھر راحتیں بھی عطا کرتا ہے وہ مولانا وہ کار ساز ہے مطلب ہے ہر پہلو اس کے قبضے میں ہے ہم اس کے بندے اور غلام ہیں آقا کو بھی عربی زبان میں مولا کہتے ہیں مولا کیوں اس آقا کی مرضی ہوتی ہے اس کو دس روپے دے غلام کو ہزار روپے دے آج کچھ بھی نہ دے آج اس سے سارا دن کام کرائے آج راحت دے دے آج دعوتیں کرے اس کی آج کام کرائے اللہ بھی ہمارا مولا ہے کارساز ہے آج وہ اگر دکھوں میں ہمیں دکھ دینے میں خوش ہے ہم اس پہ راضی ہیں اور اگر وہ راحتیں دیتا ہے ہم اس پہ شاکر ہیں وہ امرانا بال اللہ فل توکل المؤمنون ایمان والا کو چاہیے کہ اللہ ہی کا ہر حال میں بھروسہ کرے جو فیصلہ اللہ کی طرف سے بات یہ ہے کہ انسان ایمان والے کے ذمہ جو کام ہے نا جی یہ وہ صحیح طریقے سے بجا لاتے رہے اب اس کی طرف سے جو ملتا ہے وہ اس کی شان ہے وہ الگ وہ ہمارے ذمہ ہی ہم نے ان کاموں کا ٹھیکہ لے رکھا ہے جو ہمارے بس میں ہی نہیں ہے کہ راحت پہنچانا سکون دینا پلان کرنا یہ تو نہیں یہ تو اللہ کی بس سے نہیں اللہ کے ذمہ جو کام ہے وہ اللہ نے خود لیے ہوئے ہیں وہ دے رہا ہے رزق کے اعتبار سے سب انسان کے ذمہ ایمان والے کے ذمہ جو کام ہے وہ جو بھی حالت ہو اس کے اوپر وہ بجا لاتا رہے وہ اللہ بہت انصاف والی ذات ہے قرآن مجید میں پندرہ پارے میں سے من کان یرید الآخرة وسعى لها سعيا وكان من كان يريد الآخرة وسعى لها سعيا جو شخص آخرت کو چاہتا ہے نیکی کو چاہتا ہے اور نیکیاں بجا لاتا رہتا ہے اس کام میں لگے وہ جو اس کے بس ہے وہ کر رہا ہے من کان یرید الآخرة وسعادها صادها وهو مؤمن ایمان کی حالت میں ایسے کام کرتا ہے فَأُولَائِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا اللہ پاک فرماتے ہیں ہم اس بندے کے قدر دار ہیں جب یہ اچھا کام کر رہے گا پھر اللہ کی طرف سے وہ سارے مسائل حل ہوتے رہیں گے ہم مسائل کے حل کرنے میں لگتے ہیں اللہ کو راضی نہیں کرتے جو ہمارے لیے ہمارے لیے ہمارے ذمہ جو کام ہے اس کو چھوڑا ہے تو بات یہ ہے کہ فرمایا ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھے وہ اللہ پہ کام کرتے ہیں جو ان کے ذمہ ہے نیکی کرنا گناہوں سے بچنا نماز روزہ معاشرت کے لحاظ سے کسی کو دکھ نہ ہو فلاح یہ چیزیں وہ اچھے طریقے سے بجا لاتے رہیں اللہ کی طرف سے ہر حال میں بہتری ہوتی رہتی ہے دیکھو نا انسان اللہ کا باقی ہوتا ہے پھر بھی اللہ نوازتا رہتا ہے تو جب اللہ کا ہو کے رہے گا تو پھر کیسے نہیں اللہ نوازے گا وہ تو انصاف والی ساتھ ہے میں نے آپ لوگوں سے جمعرات کو یہ بات کہی تھی کہ یہ مصیبت اللہ کی طرف سے ہے اور اس کے اوپر وہ سلسلہ احساس لیے کہ بزرگ کی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جو بادشاہ خلافت عثمانیہ کا آخری بادشاہ تھا اس کو کہتے ہیں سلطان عبد الحمید دون یہ جب پاکستان بنا اس سے پہلے اٹھارہ سو عیسوی کے بعد انیس سو انیس سو چودہ تک انیس سو چودہ عیسوی تک یہ خلافت عثمانیہ تھی چودہ میں ٹوٹی پھر گڑبڑ ہو گئی پھر چوبیس میں بالکل خراب ہو گیا تو یہ بادشاہ تھا سلطان جس کا میں نے لکھا ہے کہ وہ اس نے کہا زمین و آسمان کا خلا مجھے اگر یہود سونے اور چاندی سے بھر دیں تو میں کتنا حصہ بھی ان کو اسرائیل کو اجازت نہیں دوں گا فلسطین میں بستی بنانے کی بڑا اچھا بادشاہ تھا اس کا تعلق تھا ایک بزرگ ولی اللہ کے ساتھ وہ کے بزرگ تھے ان کا نام لکھا ہے ابو شامات آفندی اس بزرگ نے اپنے مرید کو خط لکھا کہ بادشاہ صاحب آپ کیا کر رہے ہو اور اس طریقے سے مجھے خبریں مل رہی ہیں تو سلطان عبد الحمید دو نے اپنے پیر صاحب کو جواب لکھا کہ حضرت میں ایسا ہر نہیں اپنی تاریخ میں کروں گا حکومت اور خلافت چھوڑ دوں گا لیکن اسلامی خلیفے کے اوپر یہ نہیں آنے دوں گا کہ انہوں نے پیسہ لے کے اسلامی حکومت اور اسلامی کوئی جگہ بیچی تھی اور یہودیوں کو جگہ دی تھی تو یہ سلسلہ سے تعلق تھا تو میں نے بتایا کہ میں کسی وقت آپ کو بتاؤں گا کہ سلسلہ کیا ہوتا ہے تاکہ انسان کو کوئی ذوق شوق تو رہا یہ کیا بزرگ اللہ کے گزرے ہیں اصولی بات یہ ہے دوستو کہ دو سلسلے ہیں ایک سلسلہ وہ ہے کہ جس کا تعلق بزرگوں کے ساتھ سلسلہ چل رہا ہے اور یہ تعلق کو یہ بیت در بیت کا سلسلہ لکھتا ہے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سلسلے چار ہیں سلسلہ نقشبندیہ اور چشتیہ سروردیا قادریہ جو القادر یہ چار سلسلے ہیں جن کا سلسلہ نسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کے ملتا ہے کچھ سلسلے الہامی ہیں جن کا رشتہ درمیان میں نہیں ہے وہ بس الہام ہو گیا وہ سلسلہ جن میں اویس کرنی رحم اللہ تعالیٰ جو صحابی نہیں ہیں لیکن آپ کے ساتھ ان کو بڑی عقیدت و محبت تھی اور دانت توڑ دیے تھے وغیرہ حضرت عمر فاروق کو آپ نے فرما تھا ان سے دعا کرانا وغیرہ ہر ایک عرصے تک بعد میں رہے جب حضرت علی محاوی رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی کے وہ ہوا تھا تو اس وقت پھر وہ فوت ہو گئے یہ سلسلہ اویسیہ کا سلسلہ جو بیت پر بیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جڑتا نہیں ہے من جانب اللہ ان کو یہ سلسلہ یہ نیکی یہ ریاضت یہ عقیدت یہ محبت کہ پتہ چلا کہ عہد میں آپ کے دانت شہید ہو گئے تو سارے دانت دیے تو میرے نبی پہ جب دانت گر گیا تو پتہ نہیں کون سا گر گیا لکھتی ہے تاریخ پہلے ایک نکالا پھر خیال آیا پتہ نہیں آپ کا یہ گرا ہوگا پھر یہ نکال پھر خیال آیا گرا ہوگا تو یہ یہ عقیدت محبت کی بات ہے علی رضی اللہ تعالیٰ نے اور عمر فاروق نے جب ملاقات کی تو انہوں نے ان سے کہا کہ کیا بات ہے آپ کی کیا خوبی ہے ہم صحابی ہیں ہم نے جنگیں لڑی ہم نے ہجرتیں کی ہم نے فلاح کیا اور اللہ کی طرف سے ہماری بشارتیں بھی نازل ہوئی لیکن ہمیں اپنے نبی نے یہ کہا کہ سے دعا کرانا آپ نے کیا کمال ہے کہا اتنی بات ہے کہ آپ کے ساتھ عہد میں جب آپ کے دانت شہید ہوئے تو کم از کم وہ دانت آپ لوگ کو اپنا شہید کر دیتے نا برابر ہو جاتے میں تو نہیں تھا اس لیے سارے خالی کر دیا اس لیے اس طرح کی کوئی باتیں ہیں اس لیے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ویس کرنی سے دعا کرا یہ سلسلہ الہامی ہے ان کسان کی ایک اولیاء اللہ کی ایک ترتیب جڑی چلی آ رہی ہے جس میں وہ ملک اکرم عوام صاحب وغیرہ وہ چکوال والے مینارا والے وغیرہ یہ سلسلہ ہے اویس کے والے ایک سلسلہ شاذلیہ ہے یہ بھی الہامی ہے یہ ابو الحسن علی بن عبداللہ شاذلیہ جن جو حزب البحر والے ہیں آپ نے جہاں کتابیں پڑھی ہیں گاؤں والی کتابیں آپ دیکھتے ہیں نا ان میں ایک لکھا ہوا ہے حزب البحر یہ حزب البحر والے بزرگ ہیں علی بن عبداللہ اللہ ابو الحسن یہ شاذلیہ والے یہ ان کا بھی الہامی سلسلہ ہے یہ کا علاقہ تونس کا ایک گاؤں تھا وہاں ایک بزرگ تھے یہ وہاں پڑھنے کے لیے گئے پھر بعد آ آ گئے گئے مصر میں آباد ہو گئے پھر ان کا ایک تھا شگردوں کا وغیرہ اور دس ایک دن رہ گئے حج میں ڈاکٹر حسن شاذلی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جن کے ساتھ جس شاذلی سلسلے کے ساتھ تعلق تھا سلطان عبد الحمید خلافت عثمانیہ والے کا جو میں بتانا چاہتا ہوں یہ یہ سلسلہ نکلا کہاں سے ہے سلسلہ شاذلیہ وہ تاریخ بتا رہا ہوں یہ پانچ سو اکاون ہجری میں یہ ٹونس کے قریب ایک گاؤں تھا شاذلیہ وہاں یہ ابو الحسن علی بن عبداللہ بننے گئے وہاں بزرگ سے فیض حاصل کیا پھر قاہرہ اور مصر آ گئے یہاں آباد آباد ہو ہو گئے پھر ان دس دن رہتے تھے حج میں اس زمانے میں حج اتنا جلدی نہیں ہوتا کہ آج ارادہ بنا تو کل ہوائی جہاز اڑا کے لے جائے گا بحری جہاز اور باغبانی پانی کشتی ہوتی تھی چادر لگاتی تھی وہ صبح اپنے شگردوں کو اپنے ہلکا احباب والوں کو کہا کہ چلو جی حج کے لیے جانا اور آپ کو الحام ہوا ہے حج کے کوئی جہاز ہی نہ ملے جہاز تو ایک مہینہ پہلے روانہ ہو گئے تھے جہاز ہی کو نہ ملے تو ایک عیسائی بادے کا جہاز ملا وہ بھی آج ایسی بات ہے جس کو کسی نے بک نہیں کیا رہ بارہ میں اپنے سزرگوں مریضوں کے ساتھ اس جہاز میں بیٹھ گئے کہ ہمیں الہام ہوا ہے کہ ہم نے حج کرنا ہے آگے گئے ہوا متعلق اور رک رک رک گئے گئے گئے لوگوں نے باتیں شروع کر دی یہ بزرگ ہے اسے الہام ہوتا ہے کہتے ہیں حج کے لیے جا رہا ہے ہوا وہاں کی نہیں چلتی ان کے یہ حج کیسے کرے گا یہ مریضوں کو ویسے دھوکہ دے رہا ہے اپنی شہرت کر رہا ہے لوگ تو باتیں کرتے ہیں نا جی جتنے لوگ اتنی باتیں بہرحال یہ شخص فکر مند ہوئے تلیلے کی حالت میں گئے اللہ نے ان کو ایک دعا الہامی طور پر خواب میں سکھا دیے اس خواب کا نام ہے حزب البحر اور اس خواب میں جو دعا سکھائی گئی ہے اس کا نام ہے حزب البحر بڑی خاص دعا ہے یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم انت ربی و علم و حسبی من من رب و ربی و من من حسب حسبی تنصر من تشاہ و انت العزیز الرحیم مثل بل اسمہ فل رکات و سکنات بل کلمات آگے و سارا سمندروں کا پانی کا ان ساری چیزوں کا آخر میں ایک عجیب جملہ ہے ستر و عرش مسبول علینا و عین اللہ ناظرت علینا کہا میرے رب کے عرش کا پردہ ہم سے ہٹ چکا ہے رب ہمیں دیکھ رہا ہے اللہ ناظرت میرا یہ دعا ان کو الہام ہوئی خواب میں جاگے کہا کہ کشتی وہ وہ لنگر منگر ہو رسیاں کاٹو اللہ نے حکم دیا کہ دعا کرو دعا حج کرو لوگ کاٹے نہیں کہ ہوا مخالف ہے بہرحال ایک آگ رسی کاٹنا شروع کی دوسری بات بھی نہ سکے گوا منافق چلی اور وہ رسی ٹوٹ گئی اور پتہ نہیں چلا کہ یہ جبہ پہنچ گئے تو اس عیسائی کے جو بچے تھے وہ منظر دیکھ کے مسلمان ہو گئے خواب میں اس عیسائی بابے کو خواب آئی کہ بچے ایک بڑے اچھے محلوں میں پھر رہے ہیں یہ بابا اور جانا چاہتا ہے بچوں نے کہا یہ آپ کی جگہ نہیں ہے آپ نے ہمارے شیخ کے اوپر ایمان اور اسلام کے اوپر ایمان نہیں لایا یہ تو ایمان لانے کی برکت سے ہم اللہ نے حساب عطا کیا ہے تو صبح جب اٹھے اس بابے کو تو خواب آئی کہ بچے جنت میں ہے اور مجھے نہیں جانے دیا تو پھر بعد میں یہ بابا عیسائی بھی ابو الحسن جو شاہجری رحمہ اللہ تعالیٰ ان کو بربید ہوا مسلمان ہوا یہ قصہ ہے ابو الحسن شاہجری رحمہ اللہ تعالیٰ کا تو اللہ کی طرف سے مصیبت آئی دیکھو گاؤں میں مصروف ہوئے اللہ نے بھی ادا کیا تو یہاں سے جو سلسلہ چلا اس کو سلسلہ شاہجری پر اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجب أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجا او مغارات او مدخلا لولوا اليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فان اوتوا منها رضوا فان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله وسيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون صدق الله العظيم اور نبی آج فرما دیجیے کہ تم ہمارے بارے میں انتظار کرتے ہو کہ ہمیں دو اچھائیوں میں سے کوئی ایک اچھائی مل جائے بس ہم بھی تمہارے بارے میں انتظار کرتے ہیں کہ تمہیں بھی دو باتوں میں سے کوئی باتیں مل جائیں اللہ کی طرف سے تمہیں اپنے پاس سے اللہ عذاب دے دے یا ہمارے ہاتھوں کے ذریعے سے اللہ تمہیں تکلیف پہنچائے بطور بس تم بھی انتظار کرو میں بھی ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں اللہ کے فیصلے کا فرما دیجیے ان کو بہن او کرہن لائیں گے تقبل منکم انکم کنتم فسوم فاسقی تم خرچ کرو خوشی سے یا نا خوشی سے ہرگز تمہارا یہ صدقہ قبول نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ تم کافر ہو وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم نہیں قبول ہوگا ان کا نفع تھا اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور یہ نماز میں حاضر ہوتے ہیں سستی سے اور خرچ کرتے ہوئے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں فلا تو اولاد آپ کو ان کی کثرت اور اولاد تعجب میں نہ ڈالے اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ اس اولاد اور کثرت مال کے ذریعے سے ان کو دنیا میں عذاب دیں واپس ہاتھ کافرون اور ان کی جی اسی میں مدہوش رہیں اور اسی حالت میں وہ مریں جب کفر فرق نہ کو قسمیں اٹھاتے ہیں مسلمانوں کے سامنے کہ ہم مسلمان ہیں کمائے ہم ان کو حالانکہ یہ مسلمانوں میں سے نہیں ہیں قوم ہے بلکہ یہ ڈرپوک قوم لو یجدون انہیں اگر یہ کوئی جائے تناب پانی یا کوئی غار حاصل کر لیں یا کوئی اور نکلنے کا راستہ انہیں مل جائے لو الیہ وهم یجمعون ادھر جائیں گے رسیاں توڑتے ہوئے فمن من نے فی الصدقات ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ کو تقسیم کے بارے میں تانا دیتے ہیں اور اگر انہیں مل جائے تو خوش ہوتے ہیں اور انہیں نہ ملے تو ناراض ہوتے ہیں کاش یہ یوں ہوتے کہ جو انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ملتا اس پر یہ خوش ہو جاتے اور یوں کہتے حسب اللہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول کی سرکار سے جو ہمیں کچھ ملا ہے ہم اسی پر راضی ہیں اور اللہ کی طرف دربت کرتے یہ اچھی بات ہے یہ پورے صفحہ جس کے تلاوت کی اور ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس میں منافقین کی عادتوں کا ذکر ہوا ہے سب سے پہلی بات یہ ذکر ہوئی نبی یہ بات صلی علیہ وسلم کو خطاب ہوا کہ کل حل طرف رسول آپ لوگ چلا رہے ہیں کل حل طرف رسون اپنا حسن کہ تم نہیں انتظار کرتے ہمارے بارے میں مگر دو دو اس کی دو کی مسلمان جو جہاد میں شریک ہوتے ہیں انہیں دو خوبیوں میں سے ایک خوبی ملتی ہے یا تو شہادت کی خوبی ہے اور یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ کوئی حساب کتاب نہیں شہید کے لیے آخرت کے لحاظ سے وغیرہ اور سب پر اپنے ساتھیوں کی مغفرت کا سبب بنتا ہے یا اللہ پاک کہ شہید اور اس مجاہد کو اور اقلیت سے واپس لے آتے ہیں تو باقی جو ہوتا ہے وہ گناہ اس کے معاف ہو چکے ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتا ہے پہلے سات کا گنا اس کے معاف ہو گیا غیر دنیا کے لحاظ سے تو لوگ نیمت بھی مل جاتا ہے تو ایک دم پرشن یہی مسلمانوں کے بارے میں اور کفار کے بارے میں کیا کرنا ہے کہ ہم تمہارے بارے میں انتظار کرتے ہیں کہ تمہاری اس منافعوں کے بارے میں کہ تمہاری نفاق اور ان شرارتوں کی نحوست سے اللہ تمہارے اوپر عذاب نازل کرے گا اور غریبی نہ یا ہمیں سبب بنا دے گا ہم تمہارے اوپر عذاب کی صورت بن کے اتریں گے بہرحال فیصلہ کرو متردس امداد معکم متربسو تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں اللہ کے فیصلے کا پھر ایسے ہی ہوا منافقین رسوا ہوئی میں نے اس دن بتایا تھا کہ ایک جد بن فیض تھا جس نے کہا ہم ادھر نہیں جاتے رومی لڑکیاں بہت خوبصورت ہوتی ہیں پھر بد نظری ہو جاتی ہے ایسے خوبی باتیں کر سکتے چلو میں پیسے دے دیتا ہوں جہاد میں چندہ دے دیتا ہوں جہاد نہیں کرتا ہوں تو اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے یہ نازل کی کہ کافی اور مناسب کا چندہ صدقہ قبول نہیں ہے بھلے وہ خوشی سے دے یا ناخوشی سے دے کیا یہ صدقہ انصاف کی سبیل اللہ یا جو بھی ایک نیکی کے کام ہوتے ہیں اس میں جو پیسہ خرچ کرنا ہوتا ہے وہ ثواب تب ملتا ہے جب انسان کے پاس ایمان ہو جب ایمان نہیں ہے تو پھر اس پر ان کو سواب نہیں ملتا ظاہر بات ہے یہ دنیا جو کافی جو کچھ خرچ کرتے ہیں ان کا مقصد ریاکاری ہوتی ہے شہرت ہوتی ہے نام ہوتا ہے اخبار میں آ جائے کوئی لگ جائے کوئی تختی لگ جائے تو یہ ان کو یہی ان کا مقصد ہوتا ہے یہی نیت ہوتی ہے تختی لگ جائے اعلان ہو جائے سرخی آ جائے جو نیت ہے جو مقصد ہے خرچ کرنے کا وہ انہیں مل گیا ہے وہ دنیا نہیں ہو جاتا دیکھو ایمان والا کہ آخرت میں اس کی نیکی اگر اس نے کے لیے نہیں کی ہے تو اسے کچھ نظر نہیں ملے گا جیسے کاری صاحب کی بات ہے مجاہد کی بات ہے اور صدقہ کرنے والے سخی کی بات ہے کہ ان کا وہ قبول نہیں اس لیے کہ انہوں نے ریاکاری کی تھی تو میں آتا ہے انہیں آخرت میں اللہ پاک کہے گا فرمائے گا کہ جو تمہاری نیت تھی کہ دنیا میں ہماری واہ واہ ہو جائے فقط تھی جو نیت تھی وہ کہاں جا چکا ہے تمہارے زندہ باد تمہاری دکت گئے تمہاری تلاوت پر رہوا بھی سبحان اللہ لوگوں نے کہا یہی تمہاری نیت تھی صحیح کو یہ کہاں رہے گا تمہاری نیت تھی کہ ہمارا لوگ نام گئے شہرت ہو جائے بڑا اچھا بندہ ہے تو وہ ہو گیا تمہیں دنیا مل جائے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا ہے یہی شہید کے لیے بھی ہوگا کہ تم نے بہادری کے شہرت کے لیے جہاد کیا تھا اللہ کی کے ساتھ تو ایمان شرط ہے ہر نیکی کے قبول کا ہونے کا پہلے نماز روزہ ہے حج زکات ہے جو کی سبھی سے ہے جو آپ نے جانا ہے اس میں سب کا فرق کرنا ہے ایمان نہیں ہے تو کوئی نیکی آخرت کے لحاظ سے فائدے مند نہیں ہے ہاں اگر کوئی نیکی رفائی کام کافر نے بھی کر لیا دنیا میں تو دنیاوی لحاظ سے اس کو فائدہ مل جائے گا شہرت وغیرہ ہو جائے گی تو جو میں تحس نے کہا کہ ہم کوئی خرچہ جمع کر دیتے ہیں جا نہیں سکتے ہیں وہاں رومیوں کے علاقے میں تو قرآن رکھا مین کو میں کون سنتا ہوں کون سا سکی کہ ہر کس تمہاری نیکی قبول نہیں کی جائے گی اس لیے کہ تم کا پھر ہو بما انا ان تقبل منهم نفقاتهم الا ان كفروا بالله ورسوله ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون تمہارا نفقہ قبول نہیں ہے اس لیے کہ تم کافر ہو اللہ اور اللہ کے رسول کے نہیں مانتے اب اگر کوئی یہ کہے کہ منافق تو نمازوں میں آتے تھے مشورے میں بھی شریک ہوتے تھے ادھر ادھر کئی بار غزبوں میں بھی گئے ہیں تو فرمایا کہ نماز میں یہ آگے رہتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ بدنامی سے بچنے کے لیے لوگ کیا کریں گے نماز نہیں آتے تو ہم خصا یہ سستی کے ساتھ آتے ہیں آخر آخر میں آتے ہیں حاضری لگاتے ہیں کہ سامنے آ گئے دیکھ رہے ہیں کہ ہم بھی آئے ہیں جو ایمان والا ہے اس کی نماز تو خوشی و خوشی کے ساتھ ہونی چاہیے اول وقت میں ہونی چاہیے تقریر اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے کبھی کبھی چلو انسان ہے کبھی کوئی باتھ روم کا مسئلہ ہو گیا چلتے چلتے راستے میں اشارے بن کے لیٹ ہو گیا رکاوٹ نکل گئی کبھی کبھی کوئی بات نہیں لیکن یہی عادت نہیں ہونی چاہیے کہ ہر روز ہی رکاوٹ رہ گئے ہر نماز میں رکاوٹ رہ گئے یہ منافقین کے زمرے میں انسان چلے جاتا تو نماز تو نہیں ہے اس میں کیا ایسا لے کرنی ہے باہر کرنی ہے وقت اتنا فرق ہوتا ہے کیا فائدہ چھٹی کرنے کا اس میں سواب کم ملتا ہے ابھی اس میں سرکار کا فرمان ہے کہ تین چیزوں میں جلدی کرو ویسے جلدی اسلام میں ایسی چیز نہیں ہے میانا روی ٹھیک ہوتا ہے تین چیزوں میں جلدی کا حکم ہے کہ جنازہ ہو گیا بس جلدی کا تم بتانا اس کا کرو گھر میں رشتہ جوان ہو گیا مناسب جیسے رشتہ ہے بس اللہ کے حوالے رشتہ اللہ کے حوالے کرنا ہے اللہ پر بھروسہ کر کے دوست کو دینا ہے آپ حقیقی بھتیجے کو بھی رشتہ دے رہے ہیں کیا گارنٹی ہے کل وہ کیا چیز نکلے گی بس غریبی طور پر اس کا ایمان کلام کو دیکھنی ہے اور بس اللہ کے حوالے کر کے جلدی رشتے دو باتیں کرنے کی اور تیسری بات جب نماز کا وقت ہو جائے بس نماز ادا کرو نماز اول وقت میں خدا جماعت نماز کے ساتھ ادا کرنے میں بہت فائدہ ہے ایک تو نماز ادا ہو گئی اب فارغ ہو گئے اور دیگر کام کرنے میں پھر سستی ہو جاتی ہے بعض تو انسان ہے بھول بھی سکتا ہے سستی کے ساتھ نماز پڑھنا پڑھ لیں گے یہ کام نمٹا لیں یہ فائل نمٹا لیں یا تسلی سے گھر میں وضو بنا کے صحیح خوشبو سے پڑھ لیں گے اکٹھی پڑھ لیں گے یہ منافق کی علامت ہے ہم کو سارا ہاں، کہ نماز میں شریف نہیں ہوتے ہیں مگر سستی کے ساتھ ہوتے ہیں آخر آتے ہیں ویسے نہیں ہوتے عادت آنی چاہیے دوستو مگر نماز کی صفائی ستھرائی کی سنت کی پابندی کی عادت بن جائے نا پھر انسان کے لیے بوجھ نہیں بنتا دیکھو آپ لوگوں کا صبح دفتر میں آنا عادت بن گئی ہے مجھے اگر کسی دفتر میں جانا ہو مصیبت بنے گی کس طریقے سے جاؤں گا آپ لوگوں کی عادت بن چکی ہے تو نماز اور یہ سنت کی ابتدا عادت بن جائے پھر انسان کو کوئی بوجھ نہیں ہے اور اسلام تو سارا ہے ہی عادت کے مطابق حدیث میں آتا ہے کہ اسلام فطرت انسان کے مطابق ہے کوئی کام اس کا فطرت کے خلاف نہیں ہے اب دیکھو صبح کے ہاتھ دھونا منہ دھونا انسان کی ویسی بھی ضرورت ہے اسلام یہی بات کہہ رہا ہے کھانے کے وقت ہاتھ دھو بیٹھ کے کھاؤ فطرت ہے بھائی جانور تو نہیں ہے نا جانور کھڑے ہو کے وہ بیٹھ کے نہیں صحیح کھا سکتا ہے وہ کھڑے ہو کے کھاتا ہے انسان تو جانور نہیں ہے اس کو بیٹھ کر یہ سارا اس کا مزاج یہ نظام یہ فطرت کے مطابق ہے اسے اسے اس لیے لگتا ہے کہ ابھی آپ کی طرح میں لگا ہوا ہے تو اپنا جو ایک نورانی نظام ہے وہ اس کو بوجھ لگ رہا ہے جب اپنی فطرت کو اسلام کے مطابق ڈالے گا تو پھر اس کو ہر چیز وہ حقیقت میں اس میں خیر نظر آئے گی بوجھ نہیں لگے گا تو برمائل میں سستی کے ساتھ یہ مناسب نماز کرتے ہیں خرچ بھی کرتے ہیں تو بھی ناپسند کرتے ہیں ناپسند کرتے ہیں اصل بات یہ ہے رفائی کاموں میں جتنا انسان اخلاص کے ساتھ زندہیت کے ساتھ رزق حلال کو خرچ کرے گا جتنے بھی رفائی کام ہے اس میں اس کے لیے خیر و برکت تو ہو ہی ہے لیکن اس سے جو کام کیے رہے ہیں نا جو مسجد بنائی ہے یا مدرسہ بنایا ہے جو اسپتال بنایا ہے جو بھی چیز بنائی ہے رفائی چیز اس کو ہی ہوگی اور خیر و برکت ہوگی جب اخلاق ہے اس کے حلال ہے اللہ کی رضا مقصد ہے لوگ کہیں یا نہ کہیں جب ہم مسجد تعمیر کر رہے تھے کئی لوگوں نے کہا کہ ہماری دوسری منزل ہم پلستر کرتے ہیں فلان کرتے ہیں ہماری تختی لگا دو فلان کر دو میں نے کہا چندہ دینے ہیں دوستوں کو دے دو اللہ کی مرضی کے اوپر اللہ کی رضا کی خاطر مسجد کی بنیاد رکھی ہے اللہ بھی مدد میں ہمارے پلستر کرا لے گا ہم تختی وقتی نہیں لگائیں گے آخرت میں اگر تختی لگانی ہے تو لگا لو بات یہ تک پینے سے کیا ہوتا ہے ہمارے ادھر یہاں سے میں ہمارا گاؤں جھیل ہے پنڈی گیٹ کے آگے ہے ڈیڑھ سو کلو میٹر ہے یہاں سے راستے میں میں جاتا ہوں تو ساری تختیاں ہی تختیاں لگی ہوئی ہیں سردار سلیم حیدر خان صاحب ہمارے علاقے کا ہے وہ بڑا وزیر سردار فلان فلان فلان ایک کام بھی نہیں ہوا ہوا اور تختیاں ہی تختیاں ہی تختیاں ہی تختیاں میں پر رہا تختیاں تو مجھے اندازہ یہ ہوا کہ یہ کروڑوں کی تختیاں بنی اور ہمارے گاؤں میں گیس بھی لگ چکا ہے اس کے اختتاح ہوئے تختی لگی ہوئی ہے فلانا کام بھی ہو چکا ہے فلانا کام بھی ہو چکا ہے یہ دوستوں یہ تختیوں کی ساخت ہے پکتی بنی گیس والے گیس نہیں ہمارے پاس لگا ہوا پانی کا نظام بھی نہیں لگا ہوا گوڈوں کا نظام بھی نہیں ہے تختیاں سب لگی ہوئی ہیں تو ایمان والے کا کام ہے اللہ کی رضا کی خاطر جو کام کرے بھلے وہ مسجد کے ساتھ ہو مدرسے کے ساتھ ہو اسپتال کے ساتھ ہو مسافر خانہ کے اعتبار سے کچھ بھی ہو جب اللہ نیت لیے بھی فائدہ ہے فرق کرنے میں اور جو آپ چیز بناؤ گے اس میں بھی اور برکت ہوگی وہ آباد ہوگی اس کیونکہ حلال کا لگایا گیا اے نبی ان مناسبی کے مال و اولاد کی کثرت آپ لوگوں کو تعجب میں نہ ڈالے اے نبی یہ مال و دولت کی کثرت ہم نے ان مناسبوں کو دی ہے اسی وجہ سے یہ عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں ایمان والے کو دولت ملے نا اولاد ملے یہ اس کی اچھی تربیت کرے اچھی جگہ خرچ کرے تو یہ اولاد اور مال اس کے لیے جنت کے دخول کا سبب بنے گا اور اگر کافر مناسب کثرت اموال پر غرور اور تکبر اور نقر اور و جاتیاں کرے گا تو یہی مال و اولاد اس کے لیے اللہ کی برادری کا سبب ہم کو جہنم میں اس کو ڈالے گا کثرت اموال اور اولاد آپ کے پاس جو منا ضرور بول ہو ہوں آپ کو پہ ہے کہ کھل جائے بہن ہوتا ان کو بہت یہ دنیا میں ان ان کو ایمان اور اولاد کے ذریعے سے آزاد کیا جائے گا اللہ معاف فرمائے دوستوں میں اس دن پڑھ رہا تھا کہ یہ بیوی کے نظام سے متعلق بات ہے کہ اگر وہ بھی بستر کے قریب اور جاتے ہیں اور مصنون دعائیں نہیں کرتے ہیں ویسے ہی اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے جا رہے ہیں اور اس کو سنت کے مطابق جو گئے ہیں آپ نے کتابیں پڑھی ہیں اس طریقے سے نہیں جاتے اللہ معاف فرمائے اللہ احساس فرمائے جو اولاد پیدا ہوگی وہ نا فرمان پیدا ہوگی کیوں کہ قرب کا جو جانے کا طریقہ ہوا اس میں خواہش والے کی ابتدا شریعت بہت تھی اور جب دعا کی صورت میں جائے گا تو پھر شریعت مقدم ہے غالب ہے خواہش کی تکبیر مغلوب ہوتی گئی میں ایک ایک دفعہ بزرگ کا واقعہ آپ کو سنایا نا تو وہ بچہ سامنے آیا بچے کو پیار کرنا سنت ہے تو وہ روک لیتے تھے بچے کو روک لیتے تھے تو پھر تم دیر کے بعد بچے سے پیار کرتے ہیں تو نے پوچھا کہہ سکتے ہو کہا بچے لیکن کہاں نا پیار کرنے کا تو وہ خواہش غالب تھی تو سواب نہ ملتا روک لیا وہ اپنے اس پیار کو جو کی وجہ سے بچے کے پیار کی طرف ہو رہا تھا اس کو روک لیا میں سنت کی نیت کر کے اپنے بچے کو بوسا لیا تو اب سواب ملے گا یہی بات دوسری چیزیں ہیں دوستوں تو بات یہ ہے یہ اولاد اگر نیک بندے کے پاس فرمایا یہ میں اٹھاتے ہیں کہ ہم تمہارے ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں انہیں اگر کوئی جگہ جائے بنا مل جائے ادھر بھاگ ہم چلے جائیں نبی یہ ملاقات آپ کے سامنے تانے دیتے ہیں کہ سب کے رات میں صحیح تقسیم کرو صحیح تقسیم کرو اور اگر انہیں مل جائے تو پھر کہتے ہیں بہت اچھی تقسیم ہوئی ہے ہمارے علاقے میں نیند سے بندہ تو نیند سے بندہ جہاں کثرت ہوتی ہے نا نیند ہے وہ وہاں بیٹھ جاتا ہے وہاں کوئی نمبردار یا چیئرمین یا سب بیٹھا وہ سب کی بدنامی شروع کر دیتا ہے اور جو بندہ اس کو دس روپئے دے دیتا ہے تو سب کو کہتا ہے یہ بندہ اصل بات سمجھتا ہے تم سارے دونوں کو یہ اصل سمجھتا ہے کی بات ہے پیسہ انہیں نہ ملے تو تقسیم غلط ہوئی اور اگر پیسہ مل گیا تو کہتے ہیں یہ اچھی تقسیم ہے کاش کی یہ یوں کہتے اے نبی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے سے جو ہمیں مل گیا حسب اللہ ہم اس پر کافی ہیں یہ ایمان والے کی شان ہونی چاہیے اللہ سمجھ اللہ وفي الرقى والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب عليم يحلفون بالله لكم ليرزوكم ورسوله أحق أن إن كانوا مؤمنين صدق الله الصدقات للفقراء بلا شبہ زکات یہ حق ہے فقیروں کا اور مسکینوں کا اور زکات وصول کرنے والوں کا ورنہ قلوبهم اور ان لوگوں کا کہ جن کو دے کر ان کے دلوں کو کرنا ہے اسلام کی طرف وہ پھر ریفا اور زکات حق ہے برتن چھڑانے والوں کے بارے میں ولغارین اور زکات دی جا سکتی ہے مقروض لوگوں کو وہ فی سبیل اللہ اور زکات دی جا سکتی ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے یا علم دین حاصل کرنے والوں کے بارے میں وبن صدیر اور زکات دی جا سکتی ہے مسافر کو سبھی من اللہ یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ قانون ہے واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ جاننے والے حکمت والے ہیں ان میں سے بہت ایسے لوگ ہیں جو نبی کو تکلیف پہنچاتے ہیں یوں کہہ کر کہ بس وہ تو کام ہے فرما دیجیے اوزن و خیر لکم تمہارے لیے یہ اوزن بہتر ہیں کہ یہ نبی یقین رکھتا ہے اللہ پر اور ایمان والوں کے بارے میں اور یہ مہربان ہے ان میں سے جو ایمان والے ہیں ان کے لیے اور جو لوگ اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک ہے بردا دباد کو یہ تکلیف پہنچانے والے اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں تمہارے سامنے تاکہ تم خوش ہو جاؤ اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ مستحق ہے یہ اس کو راضی کریں اگر یہ ایمان رکھتے ہیں بات رہی تھی کل کے سبق میں کہ انہوں نے مناسب نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں بھی تکلیف پہنچانے کی کوشش کی کہ جب آپ کو شمال غنیمت یا دوسرے صدقات کا جو آتا تھا اس کو وہ تقسیم کرتے تھے تو یہ باتیں کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم صحیح نہیں کرتے اس طرح کی باتیں کرتے تو ظاہر ہے کہ یہ بات بھی جب آپ تک پہنچتی تھی تو تکلیف کا سبب بنتی ہے اللہ پاک کا پاکیزہ نظام ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے خاندان کے لیے زکات و صدقات کو حرام قرار دے دیا کہ نبی اور ان کا خاندان صدقہ اور زکات استعمال نہیں کر سکتے نہیں کھا سکتے نہیں لے سکتے باوجود اس کے کہ بے شک غریب ہوں گھر میں کچھ بھی نہ ہو اس کے باوجود نبی اور نبی کا خاندان صدقہ اور زکات وصول نہیں کر سکتے اپنے لیے ہاں وصول کریں اور غربا میں تقسیم کریں یہ ان کا کام ہے خود اپنی ذات کے لیے اس میں بہت بڑا پیغام اور حکمت ہے کہ تاکہ کل کسی کو یہ بات کرنے کا اعتراض کرنے کا موقع ہی نہ ملے کہ نبی جو سطح وصول کرتے ہیں تو خود ہی کھا جاتے ہیں اس سے اعتراض سے بچنے کے لیے باقی حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ سطح و صدقات لوگوں کے انداز کی وہ محل ہوتی ہے تو نبی کے خاندان کو اور نبی کو اللہ پاک نے میل کو حاصل کرنے لینے اپنے لیے وہ مناسب نہیں سمجھا تو وہ چونکہ یہ کہتے تھے کہ نبی منہم اللہ منہم من جلوز کا کس صدقات بعض مناسب کیسے تھے کہ جو تانا دیتے تھے نبی کو صدقات کے بارے میں کہ یہ صحیح تقسیم نہیں کرتے یوں کرتے ہیں تو اس پر یہ بات حاصل ہوئی کہ صدقات جو زکات اور صدقات واجبہ جو ہیں یہ حق ہے ان مسارت میں سے کسی ایک کا یہ زکات وصول کر سکتے ہیں یعنی لے سکتے ہیں وہ مستحق جو فقیر ہیں اور وہ زکات دے سکتے ہیں اور صدقات واجبہ جو مسکین ہیں فقیر اور مسکین میں تھوڑا سا فرق ہے فقیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو ضرورت کا بھی اور ضرورت کے لحاظ سے تھوڑا بہت کچھ بھی نہ ہو اس کو فقیر کہتے ہیں اور مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس تھوڑا بہت مار تو ہے لیکن اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی قرآن مجید میں چاہت نے جو ان کشتی چلانے والے بھائیوں کا تذکرہ کیا ہے جو فضر علیہ السلام اور علیہ السلام کو لے گئے فرمایا مصرامہ حکامت بے مساکین یا مدون حلتا بہرحال یہ کشتی ان چند مسکین بھائیوں کی تھی وہ کشتی ان چند مسکین بھائیوں کی تھی جو سمندر میں چلا کر اس دریا میں چلا کر اپنا گزارا کرتے تھے تو قرآن نے ان کو کہا کہ کشتی چند مسکینوں کی تھی یعنی کشتی کے تو مالک تھے وہ بھی قرآن ان کو مسکین کہہ رہا ہے مطلب یہ ہے کہ کچھ ان کے پاس تھا ضرورت اس سے پوری نہیں ہو رہی تھی اس لیے تو مسکین بھی ہیں کہ مستحق زکات بھی تو تھوڑا بہت کچھ ہوتا ہے لیکن ضرورت پوری نہیں ہوتی اس کو مسکین کہتے ہیں اور جس کے پاس کچھ نہ ہو تو وہ فقیر ہے یہ دونوں میں فرق ہے نالی گان اسلامی نظام حکومت میں مختلف علاقوں میں امداد ظاہرہ کی زکات وصول کرنے کے اوپر بندے مقرر ہوتے ہیں میں مختلف موقع پر یہ بتا چکا ہوں کہ ایک امبال ظاہرہ ہوتے ہیں اور ایک باطنہ داخلہ امبال ظاہرہ مال مویشی یہ گندم غلے دالیں وغیرہ پھل فروٹ یہ امبال ظاہرہ ہیں ان سے حکومت جو وصول کرتی ہے سرکات اور حوصل وصول کرتی ہے جو امبال باتیں ہیں کہ جو کسی کو پتہ نہیں ہوتے جس طریقے سے کہ وہ جو ہے فرض کرو آپ کسی کے پاس چند لاکھ روپئے ہیں یا سونا ہے یا چاندی ہے یا اس طرح ہے تو کسی کو تو نہیں معلوم یہ اس کے پاس کتنے ہیں یہ امبال باتیں ہیں یعنی خود یہ امبال ہیں اموال باطنہ کی زکات انسان کو خود نکالنی ہے اور جس کو مصرف کو وہ دینا چاہے تھے جو اموال ظاہرہ ہیں حکومت کے بندے مقرر ہوتے ہیں ہر علاقے میں اور ان کے پاس لسٹ ہوتی ہیں کہ اس بندے کے پاس اتنے سو گائے ہیں مویشی ہیں یا اتنے اتنے ہزار کنال زمین ہے سینکڑوں ہزاروں کا ملا ہوتا ہے تو اس سے وہ اسے وصول کرتے ہیں پھر وہ غریبوں کو پہنچاتے ہیں حکومت بیت المال میں جاتا ہے اس کو امبال ظاہرہ کہتے ہیں اس پر جو بندے مقرر ہوتے ہیں ہم والے ظاہرہ ان سے زکات وصول کرنے والے مصدق ان کو کہتے ہیں جو حصول بخشیاں حاصل کرتے ہیں جمع کرتے ہیں ان کو عربی میں حاصل کرتے ہیں تو ان کی تنخواہ یہ زکات ہم والے صاہرہ کی وصول کرنے والی اور اوسر وصول کرنے والے ان ظاہرہ کو وصول کرنے والے جو بندے ہیں حکومت کے ان کی تنخواہ اس مال میں سے دینا جائز ہے یہ فرمایا والا بل قلوب ہو یہ تیسرا مسئلہ ہے چوتھا مسئلہ ہے نبی اقاد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لحاظ سے یہ خاص تھا بہت سے ہی میرے ساتھ بعد میں یہ حصہ منسوخ ہو گیا ہے کہ کوئی شخص اسلام کی طرف تھوڑے سے رجحان رکھتا ہے کچھ غریب ہے اس کے آلات ایسے ہیں تو ایسے شخص کو زکات دے دی جائے تاکہ اسلام کی طرف اور محبت کے ساتھ آ جائے کہ مسلمان کو بڑا تعاون کرنے والے ہیں یہ معاملہ قبول ہے کسی کے دل کو کھینچنے کے لیے زکات دینا یہ آپ کی زندگی کے ساتھ خاص تھا بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا اور پھر یہ پاس چھڑانے کے لیے زکات دینا ایک شخص ہے غلام ہے اس کو آپ نے کہا اتنے ہزار روپئے لیا وہ آپ کو آزاد کر دیں گے اب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس طریقے سے اس کو پیسے دے دیے جائیں کہ وہ آزادی حاصل کر لے آج کل کے اس میں بلا وجہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں جیلوں کے اندر انہیں نہیں پتا کس لیے اور جیل کے سپرڈینٹ کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیوں ہزاروں لوگ بھرے پڑے ہیں اندر ایسے بے گناہ لوگوں کا جرمانہ زکات کی صورت میں ادا کر کے ان کو چھڑانا یہ بھی جائز ہے تو پھر سبھی اللہ رہی اور مقروض لوگوں کا ایک شخص ہے حالات تو اس کے بغیر ٹھیک ہے اب وہ لاکھوں کا مقروض ہو گیا ہے اور اس کے پاس ایسا اتنا پیسہ نہیں ہے کہ اس کا قرضہ ادا ہو سکے ایسے مقروض کو بھی زکات دی جا سکتی ہے وفی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے جو مجاہدین ہوتے ہیں وہ بھی مستحد کے زکات ہیں انہیں زکات دی جائے قبل سبیل میں مسافر اور طالب علم یہ سب داخل ہیں مسافر ایک شخص اپنے علاقے سے یہاں آیا اپنے علاقے میں تو وہ مالدار تھا لیکن اب اس کا اپنے علاقے سے تعلق کٹ چکا ہے یہاں وہ محتاج ہے مسافر ہے اس کے زکات کی صورت میں مدد کی جا سکتی ہے من اللہ یہ اللہ کی طرف سے اصل بات ہے یعنی مسائل کے زکوٰۃ جو آپ بیان کیے ہیں یہ اللہ کی طرف سے مشرف مقرر ہیں کہ یہ فقیر مسکین فلاں فلاں ان کو آپ زبا دے سکتے ہیں یعنی اس میں نبی کا بھی اختیار نہیں ہے اللہ پاک نے یہ اختیار کسی کو بھی نہیں دیا کہ زکات جو مالدار لوگ نکالیں گے اپنے مال میں سے دوسرا کام ہم کا یہ ہے کہ صحیح مستحق کو زکات پہنچائیں یاد رکھو دوستو زکات کا مال نکال کر مالک بنانا ضروری ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسجد کی تعمیر میں لگا لیں یا مدرسے کی تعمیر میں لگا لیں یا فلانے جگہیں کام کر دیں روڈ بنا لیں اس طرح کر لیں اس سے زکات ادا نہیں ہوتی کیونکہ مسجد بنائی ہے تو مالک تو کسی کو نہیں بنایا گیا مدرسہ بنایا اسپتال سکول بنایا یا روڈ بنایا یا کوئی مسافر خانہ بنایا ثواب کا کام ضرور ہے لیکن زکات ادا نہیں ہوگی زکات جو ہے غریب کا حق ہے اور غریب بھی ہو کہ وہ سید خاندان کا نہ ہو مستحق کے زکات ہے وہ اس کے لیے فرمایا یہ لوگ کہ نبی کو تکلیف پہنچاتے ہیں جو باتیں کرتے ہیں جھوٹی باتیں کرتے ہیں پھر کہتے ہیں نبی کان ہے مطلب یہ کہ ہم کیسی بھی بات نبی کے سامنے بات کرتے ہیں نا جھوٹی قسم اٹھاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مان لیتے ہیں اس طریقے سے جو بھی بات کر لیتے ہیں بعد میں نبی کے سامنے دوسری طرف پیش کر دیتے ہیں منافقین کی بات کی تو فرمایا اس طریقے سے کرنا جائز نہیں اللہ سمجھ کل بات ہو رہی تھی زکات و صدقات کے مسائل کی زکوٰۃ اور صدقات واجبہ جو ہیں ان کے یہ مسارت ہیں ایک ہوتا ہے عام صدقہ نکالنا اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہیں بھی آپ دے دیں مسجد میں دے دیں کسی اور دوست کو دے دیں مطلق صدقہ نکالیں ایک ہے صدقات واجبہ صدقات واجبہ یہ ہوتا ہے کہ میرا فلانا کام ہو جائے تو میں اللہ کے نام پہ اتنے پیسے دوں گا بکرا دوں گا یا روزے نہیں رکھ سکا تو ان کا وہ فدیہ دینا ہے یا روزہ کستن توڑ دیا تو اس کا کفارہ دینا ہے یا قربانی کی ہے اور اس کی کھاد دینی ہے اسی طریقے سے عید کے عید الفطر کے موقع پہ جو فطرانہ دیتے ہیں فیکس کے حساب سے یہ اور زکوٰۃ یہ تمام صدقات واجبہ کہلاتے ہیں فدیہ ہو کفارہ ہو یا رقم ہو کھاد کی یا فطرانہ ہو یہ تمام صدقات واجبہ ہیں ان صدقات واجبہ کو جس طریقے سے نکالنا ضروری ہے صحب حیثیت کے اوپر اس طریقے سے مصرف تک پہنچانا بھی ضروری ہے جو مسارے قرآن مجید نے یہاں بیان کیے ان میں سے کوئی ہو بعض علم کا مسئلہ بڑا سخت ہے ان کا یہ مسئلہ ہے کہ جب آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے تو ان میں سے سب کو تھوڑی تھوڑی دینی تب زکوٰۃ ادا ہوگی جبکہ جمہور کا یہ مسئلہ نہیں ہے ان کا یہ مسئلہ یہ ہے کہ آٹھ میں سے کسی کو دے دیں ان میں سے ایک تو منسوخ ہو گیا ختم ہو گیا باقی ساتھ رہ گئے فقیر ہو مسکین ہو یا اس پر جو مصدق ہیں آج کل تو ایسا نہیں ہے یا کسی کی گردن چھڑانی ہے یا کوئی مقروض ہے یا مجاہد ہے یا مسافر یا طالب علم ہے ان میں سے کسی کو بھی زکات یا ان کے وکیل کو دی جا سکتی ہے کوئی یتیم ہے غریب ہیں چھوٹے ہیں وہ پیسے ضائع کر دیں گے یا اسی طریقے سے مدارس کے طلبا ہوتے ہیں تو ان کے وکیل کو زکات دی جاتی ہے اور پھر وہ موقع کے مطابق ان یتیم بچوں پر یا مدارس کے وہ منتظمین طلبے کو خرچ کرتے ہیں یہ صحیح ہے البتہ عام شخص کو جب زکات دی جائے تو اس میں زکات واجبہ یا زکوٰۃ تو یہ چیز معلوم کرنا ضروری ہے کہ وہ شخص مستحق زکوٰۃ ہو مستحق کی زکوٰۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص غریب ہے شریعت کی اصطلاح میں غریب وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے پاس نصاب کے بقدر مالیت نہ ہو نہ سونا نہ چاندی نہ کسی ملک کی کرنسی نہ ضرورت سے زائد گھر میں سامان جو نصاب کے بقدر پہنچ جاتا ہے اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو پھر وہ غریب ہے مستحق کے ہے تھا وہ یتیم ہے تھا وہ معذور ہے تھا وہ نابینا ہے تھا وہ بیوہ ہے یا نہیں ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یتیم کو زکات دینا ضروری ہے بیوہ کو زکات دینا ضروری ہے یا نولے لنگڑے کو نابینے کو زکات دینا ضروری ہے نہیں زکات دینا ضروری ہے اس کو جو مستحق کے زکات ہو فقیر ہو اب بعض نابینے ہیں کہ ان کو سب لوگ دیتے ہیں وہ حقیقت میں خود صاحب نصاب ہو چکے ہیں جس طریقے سے بعض معذور ہوتے ہیں سب لوگوں سے وہ مانگتے نہیں ہیں سب لوگ انہیں کو دیتے ہیں اور حقیقت میں وہ صاحب نصاب ہو سکتے ہیں صاحب نصاب اس وقت تقریباً ساٹھ ہزار روپیہ پاکستانی جس کے پاس ہے یا سونا یا چاندی یا دونوں مل کر ساٹھ ہزار کے بن جاتے ہیں یا یہ کہ ضرورت سے زائد سامان گھر میں اتنا ہے جو سال میں ایک دفعہ بھی زیر استعمال نہیں ہوتا تو وہ اس کی مالیت جب لگائی جائے تو وہ سات ہزار کی بن جاتی ہے بظاہر یہ بندہ غریب ہے لیکن زکوٰۃ جیسا زکات واجبہ وصول نہیں کر سکتا یہ مستحق نہیں ہے یعنی سات ہزار روپیہ ہے یا سونا چاندی سات ہزار کا ہے یا ضرورت سے زائد سامان یا مال تجارت وہ سات ہزار کا ہے ضرورت سے زائد سامان کا پڑے ہیں صندوق پڑے ہیں برتن پڑے ہیں یا ایسے کوئی اور لباس ہے جو سال میں ایک دفعہ بھی استعمال میں نہیں آتا وہ ضرورت سے زیادہ ہے اگر سال میں ایک دفعہ بھی استعمال میں آ جاتا ہے تو وہ ضرورت کا ہے باقی جو ایک دفعہ بھی استعمال نہیں آتا لوگ جوڑتے رہتے ہیں کہ یہ بیٹے کے لیے کام آئے گا یہ بیٹے کے لیے کام آئے گا وہ ویسے بات ڈیکوریشن پیس سجائے جاتے ہیں یہ سب ان کی مالیت ہوتی ہے کچھ بھی نہیں اس بندے کے پاس لیکن اس کے گھر میں ضرور سے زائد سامان اتنا ہے جو سال میں ایک دفعہ استعمال نہیں ہوتا وہ سات ہزار کا بن جاتا ہے بظاہر یہ غریب ہے ان کے پاس صبح کا چولہا جلتا ہے شام کا نہیں جلتا لیکن زکوٰۃ نہیں لے سکتا کہ اس کے پاس اتنی مالیت موجود ہے کہ جو نصاب کو پہنچ جاتی ہے یہی بات ہونے چاہیے سے زکوٰۃ کو ادا کرتے وقت دو چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے ایک یہ کہ وہ واقع مستحق کے ہو جیسے میں نے بتایا جس طرح غریب ہو اور دوسرا یہ کہ وہ سید نہ ہو بعض لوگ تعویل کرتے ہیں کہ جی سید اب کہاں پتہ چلتا ہے کیا پتہ ہے یہاں سید ہیں نہیں ہیں فلاں ہیں لوگ ہی کہہ دیتے ہیں ہم سید ہیں نہیں جو منصوب ہیں سید ہونے کے لحاظ سے بنو واشم ہونے کے لحاظ سے جو مشہور ہیں بس وہ سید ہیں ان کے ساتھ اس نے زن نہیں رکھنا چاہیے اب دیکھو نا ہم نے نہیں مشہور کیا کہ ہم سید ہیں جس نے جو کچھ مشہور کیا ہے وہ کچھ ہوگا تب اس نے کیا ہے لہٰذا ان کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے ویسے ہدیے دینا چاہیے تو اس میں بھی ثواب ہے ساتھی مل کر مشورہ کریں ہمارے گاؤں محلے میں کوئی فلاں سید رہتا ہے اس کو ہدیے کی صورت میں مدد کی جائے بعض ہمارے علاقوں میں پہلے اس طرح کا آپ کو حملہ ختم ہوا اب بھی بعض اس سرحد اور سائڈ ہمارے علاقوں میں سائڈوں میں یہ رواج ہے کہ لوگ امام صاحب کی کوئی خاص خدمت نہیں کرتے جو امام مؤذن ہوتے ہیں نا وہ سالانہ خدمت کرتے رہتے ہیں نمازیں پڑھاتے ہیں بچوں کو پڑھاتے ہیں جو محلے کے بچے آتے ہیں اور جمعہ بھی ہوتا رہتا ہے تو کوئی لوگ ان کو گندم دے دیتے ہیں کوئی چاول دے دیتے ہیں کوئی اس طرح کا نظام ہے لیکن جب چھوٹی عید آتی ہے تو اعلان شروع ہو جاتا ہے کہ امام صاحب کے لیے فطرانہ جمع کرو جی امام صاحب کے لیے فطرانہ جمع کرو لوگ بھی بڑی خوشی خوشی سے دیتے ہیں کہ امام صاحب کے لیے فطرانہ فطرانہ تو ویسے بھی دینا ہے نا تو چلو امام صاحب کو ہی دے دیتے ہیں امام صاحب بھی چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ چلو جمع ہو رہا ہے ہو رہا ہے ہو رہا ہے بات یہ ہے کہ اگر امام صاحب کو اس لیے فطرانہ دیا جا رہا ہے کہ وہ ہماری پورے سال خدمت کرتے رہتے ہیں تو فطرانہ ادا نہیں ہوگا امام صاحب کا فائدہ ضرور ہو جائے گا وہ ان کے پاس آ گئے وہ اس کے مالک ہو گئے فطرانہ دینے والوں کا فطرانہ ادا نہیں ہوگا دو وجہ سے ایک تو کیا پتا ہے کہ وہ بندہ مستحق زکات ہے بھی صحیح ہے وہ امام صاحب کہ جس کو فطرانہ اور یہ چیز دی جا رہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو زکات یا صدقات واجبہ دیے جاتے ہیں ان میں ذرا برابر بھی کوئی خدمت کا تبادلہ نہیں ہونا چاہیے اب کسی اپنے گھر میں کام کرنے والی کو تین چار ہزار روپے دیا جا رہا ہے کہ وہ غریب ہے اور اس سے صفائی بھی کرا رہے ہیں تین چار ہزار روپئے دے رہے ہیں دو ہزار تنخواہ کا دے رہے ہیں دو ہزار سات زکات کا دے رہے ہیں کہ ہے یہ غریب اور وہ بھی بڑی خوشی کے ساتھ صفائی کرتی جا رہی ہے تو یہ بندہ جس نے زکات دی ہے اس کا وہ زکات دینے سے کچھ نیت تبادلے کی ہے کہ حق کی خدمت لے رہا ہے حق کی خدمت لینے کی وجہ سے اس کا بھلا ہو رہا ہے لیکن اس شخص کی زکات ادا نہیں ہوگی جس شخص کو زکات دینی ہے صدقہ فکر دینا ہے اور صدقات واجبہ دینے ہیں پہلی بات ہے وہ غریب ہونا چاہیے دوسری بات وہ سید نہ ہو اور تیسری بات یہ ہے کہ اس سے ذرہ برابر بھی کوئی مفاد متعلق نہ ہو اگر اسے زکات دے کر اس سے کوئی مفاد متعلق ہے تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اس کا بھلا ہو جائے گا اب جیسے کسی نے سید کو زکوٰۃ دے دی باوجود اس کے بھی جانتا تھا کسی مالدار کو زکوٰۃ دے دی پتہ تھا کہ اس بندے کی زمینیں ہیں فلان ہے کاروبار ہے اس طرح کہ اسی طریقے سے اپنے کسی زیرام محرم کو زکوٰۃ دے دی جس کو زکوٰۃ نہیں دینی ہوتی اپنے اصول اور فرو میں زکوٰۃ بعض کو جائز ہے باز کو نہیں اس نے زکوٰۃ دی مالدار کو اسے معلوم تھا زکوٰۃ دی سید کو اسے معلوم تھا ایسے کسی شخص کو زکات دی جو اس کے زیر پرورش تھا اور زکات دے دی تو زکات ادا نہیں ہوگی جس کو دے دی ہے زہر ہے اس کے پاس تو پیسہ آ گیا اس کا بھلا ہو جائے گا دیکھو دوستو ہمارے ذمہ امام صاحب کی یا مؤذن کی یا مسجد کے خاتم کی یا اس طرح اور جو اس طرح ہیں جو ان کی خدمت کرنا ویسے واجب ہے تو یہ کیا بات ہوئی ہے کہ سال کے بعد فطرانہ جمع کر کے امام صاحب کے بھی بیس پچیس ہزار ہو گیا وہ بھی خوش ہو گئے اور لوگوں نے بھی کہا کہ ہم نے فطرانہ ویسے بھی دینا تھا کہ چلو اس صورت میں امام صاحب کو دے دیا ہے جیسے وہ تو خدمت الگ سے مشورہ کر کے دو چار ساتھی مل بیٹھ کر امام صاحب کے لیے وہ خدمت کا ایک ماہانہ معقول نظام طے کریں وہ پھر خدمت بھی صحیح کریں گے وہ ٹائم بھی صحیح دیں گے اب یہی وجہ ہوتی ہے کہ جن علاقوں میں یہ سسٹم صحیح نہیں ہوتا تو کسی مسجد کسی نماز میں امام صاحب آ گئے کسی میں نہیں آئے ہو گئی نماز نہیں ہوئی بچوں کو پڑھا دیا نہیں پڑھایا اس طرح اور لوگ بھی توجہ نہیں کرتے ہیں اگر اسکول میں بچہ دو تین دن گیا اور انگلش والا ماسٹر صحیح نہیں پڑھا رہا تو تیسرے دن طالب علم کے بچے کے والدین پہنچ جائیں گے کہ آپ صحیح نہیں پڑھا رہے ٹیوشن والے نے اگر صحیح نہیں پڑھایا تو پوچھیں گے کہ کیا بات ہے آپ کو تو ٹیوشن دیتے ہیں پیسے دیتے ہیں لیکن اگر بچہ مسجد میں جا رہا ہے استاد پڑھا رہا ہے نہیں پڑھا رہا ہے حاضر ہے نہیں حاضر ہے پہلا پارا ہے دوسرا پارا ہے منظر آتی ہے نہیں آتی ہے اس کو نماز کا سبق آتا ہے صورتیں آتی ہیں دعائیں آتی ہیں نہیں آتی ہیں کوئی بات نہیں ہے کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں کوئی اس کو ذمہ داری نہیں سمجھا جاتا ایسا نہیں ہونا چاہیے دیکھو ہم مسلمان ہیں اسلام ہمارے ذمہ اسلام کی یہ ضروریات واجب ہیں کہ ہم نماز روزہ ضروریات دین خود بھی اپنی ازبر رکھیں اور اپنی اولاد کو بھی سکھائیں جہاں پڑھنے پڑھانے کے لیے بھیج رہے ہیں گھر میں ان سے سنیں سیکھیں کیا ہو رہا ہے ہو سکتا ہے ہماری تجویز غلط ہو بچہ اچھا پڑھتا ہو تو اس سے ہماری تجویز بھی صحیح ہو جائے گی پہلی بات تو زکوٰۃ کے مسارت میں یہ بات تھی دوسری بات پرانے مزید یہ نبی کے بارے میں ایسی باتیں کر دیتے تھے پھر جب نبی کو پتہ چل جاتی ہے لوگ انہیں کہتے ہیں ایسی باتیں نہ کرو نبی کے مخالف منافقین کی بات پہلے سے چل رہی ہے تو وہ خیر ہے جب نبی کے پاس ہم جائیں گے تو ان کے سامنے جو بھی بات کریں گے وہ وہی مان لیتے ہیں مطلب وہ گرم مزاج ہے یا زیادہ سختی نہیں کرتے ہیں تو اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں وہ بس وہ جو بات کہیں وہ سن لیتے ہیں فرمایا کہ نہیں نبی یقین رکھتے ہیں ایمان والوں پر اور اللہ پر باقی جو عام لوگوں کی بات کو سن کر خاموش ہو جاتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہارے شرارتوں سے وہ بے خبر ہے وہ جانتے ہیں بس در گزر کرتے ہیں اور یہ لوگ آپس میں پھر قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی کوئی ایسی بات نہیں قرآن نے یہ کہا کہ آپس میں قسمیں کھانے سے جو نبی کو پہنچائی ہے معذرت نہیں ہوگی اللہ و رسول آپ کو انسان و مختلف اگر کہیں کوئی ایسی بات ہو گئی تو لوگوں کے سامنے قسمیں اٹھانے کی کہ ہم نے ایسی بات نہیں کی ایسی بات نہیں کی اس سے معذرت نہیں ہوگی جس کو ستایا ہے جس کے بارے میں کوئی ایسی بات کی ہے اس کے سامنے جا کر وہ معذرت کریں گے تب معذرت ہوگی یہی منافقی نے جو بات کی کہ نبی آپ صدقات صحیح تقسیم نہیں کرتے ہیں وغیرہ اور اس طرح کوئی باتیں کی تو فرمایا اللہ اور رسول ہو حق و کہ آپ اللہ اور رسول اللہ کا رسول زیادہ اس بات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 لیے جہنم کی آگ منتخب کر لی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے المنافقون ان تنزل علیہم سورة دے منافق صرف اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کے خلاف کوئی صورت نازل نہ ہو جائے جو کچھ کہ وہ صورت ان کے دلوں کی باتوں کو ظاہر کر دے فرما دیجیے اس تحزی استحصا کرتے رہو ما ضرور جس بات سے تم ڈر رہے ہو یعنی تمہارے دلوں کی باتوں کو اللہ ضرور ظاہر کرے گا غلط ان کا ہوں اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو وہ جواب میں یہ کہیں گے ہم تو ویسے ہنسی مذاق کر رہے تھے فرما دیجئے انہیں یعنی یہ بتاؤ کہ کیا اللہ اور اس کے احکام اور اس کا رسول ہی تمہیں ملا ہے مذاق کرنے کے لیے لا لاتا عذر مت کرو اس طرح کے قد کفر تم باد ایمان کو تم نے کفر کیا ہے ایمان لانے کے بعد ہم ایک گروہ کو تو برگزر کریں گے جو تمہارے ساتھ شہید نہیں تھا اور دوسرے گروہ کو سزا دیں گے اس لیے کہ وہ مجرم تھے بات ہو رہی تھی گزشتہ سبقوں میں کہ غزل تبوک میں منافقین نے طرح طرح کے بہانے بنا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ جانے کے بارے میں رخصت دے لی تھی جس پر وہ آپس میں یوں باتیں بھی کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم مزاج ہیں اور بے ادبی کا لفظ یہ کہہ دیتے کہ وہ غسل وہ کون ہیں مطلب یہ جیسی بات کہتے ہیں وہ سن لیتے ہیں مان لیتے ہیں بس چھوڑ دیتے ہیں تو نہیں جاتے ہیں کوئی اگر پوچھ پوچھ ہوگی تو کوئی ادھر بیان کر دیں گے اور آپ کو پھر سن لیتے ہیں خاموش ہو جاتے ہیں اس پر بات رہی تھی کہ اسی نے فرمایا کہ علم عالم النحاد اللہ رسول یہ اس طرح کی مذاق کی باتیں کرنا وہ اللہ علیہ کے رسول کے ساتھ جھگڑا کرنا ہے یعنی ایک ہے حکم کا نہ ماننا اللہ کے رسول کی بات کو نہ ماننا ایک گناہ ہے یہ لیکن ایک ہے کہ اس میں مذاق کی صورت بنانا بے ادبی کا لفظ کہنا تو یہ کفر ہے فرمائے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جھگڑا کرنا ہے اس طرح کی مذاق کیا آپ کو کہنا ہوا ہو یا اس طرح کے اور بھی لفظ یہ کہتے تھے کہیں ملبی نارا جنم والدن کی یا زالقل کے ضلع مذاق بنانے سے کفر ہو جاتا ہے اور اس کے لیے جہنم سزا ہے اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے اگلی ایت نے فرمایا کہ یقر الاتون آ رہی صورت کو ہم بما کو منافق کو ڈرتے اس بات سے تھے کہ چلو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائیں گے اور کوئی جھوٹا عذر بیان کریں گے آپ مان جائیں گے بات ختم ہو گئی لیکن خطرہ اور ڈر اس بات کا ہے کہ اللہ تو ہمارے دلوں کے حالات سے باخبر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے خلاف کوئی صورت نازل ہو جائے اور اصل حقیقت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صورت اور وہی کے ذریعے سے باخبر کر دیے جائے تو ہمارے لیے بہت بڑی رسوائی ہوئی یعنی یہ تو ہے کہ ہم جیسے بات آپ کے سامنے اور ازر کریں گے جان چھوٹ جائے گی آپ درگزر کریں گے لیکن حقیقت اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی کی صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی گئی تو پھر ہم تباہ ہو جائیں یہ ضرور المنافون ہم تنزل آ رہی ہے سورت و ترب بہم منافع مناسب کرتے تھے کہ کہیں ان کے خلاف کوئی صورت نازل نہ ہو جائے کہ جو وہ صورت ان کے جو دلوں کے گیٹ ہیں سارے گیا کے واضح کر دے اور انہیں وہ تمبی ہو جائے کلستان سے طرح سے وہ محرج اللہ کا ضرور اے نبی آپ فرما دیجیے تم جو مذاق کرنے میں لگے ہوئے ہو لگے رہو بلا شبہ اللہ تعالیٰ جو تمہارے دلوں کی باتیں ہیں جن کے بارے میں تم کر رہے ہو کہ کہیں ظاہر نہ کر دی جائیں گے کے ذریعے سے وہ ظاہر ضرور بے ضرور ہو جائیں گے اور چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب منافقین کے بارے میں پھر اطلاع دے دی گئی تھی کہ یہ لوگ مخلص سیمان والے نہیں ہیں معاذ دنیاوی مفاد کی خاطر آپ کے قریب آتے ہیں کہ کوئی مال غنیمت وغیرہ مل جائے یا جاسوسی کے لیے آتے ہیں کہ مسلمانوں کی چیزیں خبریں معلوم کر کے دوسروں کو بتائی جائیں بولے ان سال پہن گئے پور اللہ نفوز اور بری بات یہ کہ جب آپ ان سے پوچھیں کہ اس طرح کی بے ادبی کی باتیں آدمی عام کسی بڑے شخص کے بارے میں اپنے خاندان میں کسی بڑے کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ تو ہی ہے وہ کان ہے یہ یوں ہے جیسے بھی کہو تو آپ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی باتیں کیوں کرتے تھے جب ایک عام اپنے خاندان میں کسی بڑے شخص کے بارے میں آدمی ایک بے ادبی والا جملہ نہیں کہہ سکتا حضرت کے بارے میں آپ ایسے کیوں کہتے ہیں تو کہتے نہیں ہم ویسے بھی نہیں کرتے ان نما کنہ نفوز ہوا نلاب ہم ویسے ہنسی مذاق کی بات میں یہ بات کہہ دیتے ہیں تو ہنسی مذاق کی کوئی جگہ ہوتی ہے کوئی موقع محل ہوتا ہے اب کوئی بندہ اپنے باپ کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے لگتا ہے تو اسے کون کو اچھا سمجھے گا آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہی نہیں تھی اس طرح کی کوئی ہنسی مذاق کسی سے کرنے کی اور لوگ کیا کون ہنسی مزاق کر سکتا ہے کوئی سنجیدگی کا سوال کرنا آپ کے لیے سامنے لوگ کے واسطے مشکل تھا سوچتے رہتے تھے دوسرے کو کہتے تھے آپ یہ مسئلہ پوچھ دیں آپ یہ مسئلہ پوچھ دیں اور آپ لوگوں کو ہنسی مذاق کے لیے نبی یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ملی ہے کل اللہ ہوا یہ رسول نہیں تم تم سے ہو فرما دیجیے کیا اللہ اور اس کی آیات اور اس کا رسول ہی تمہیں ملا ہے کہ تم ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہو یہ ہنسی مذاق کرنا نبی کے بارے میں قرآن اور اللہ کے بارے میں یہ کفر ہے لاتا تو ضرور کب کفر تم باد ایمان کم تم نے یہ جو بات کہی ہے کہ ہم ہنسی مذاق کرتے اصل میں یہ جملہ بھی غلط ہے جو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ہنسی مذاق کر رہے ہیں یہ ہنسی مذاق کو بھی اپنے آپ کی جان اپنی جان چھڑانے کے لیے اصل تو وہ حقیقت میں یہ بات کہی ہے آپ وہ پوچھ چکے ہیں تو اس سے نکلنے کے لیے اب یہ پوائنٹ اختیار کیا جا رہا ہے کہ ہم نے تو وہ مذاق کی تھی تو مذاق نبی کی شام میں خود کفر ہے دونوں اعتبار سے یہ پھنسے اور میں لاتا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 ہیں یہ حکم کرتے ہیں لوگوں کو گندے کام کرنے کا اور اچھے کاموں سے یہ منافق لوگوں کو روکتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھتے ہیں یہ نتجوس ہوتے ہیں نص اللہ فنسیا ہوں انہوں نے بلایا ہے اللہ کو اللہ نے ان کو بلا دیا یہ منافق لوگ فاسق لوگ اللہ نے وعدہ کیا ہے منافقین کے بارے میں مردوں کے اور عورتوں کے اور کفار کے بارے میں یہ وعدہ ہے کہ جنارت جہنم خالدین فیا کہ ہمیشہ ان کو جہنم کی آگ میں رکھیں گے یہ حسب ہوں یہ ان کے لیے کافی ہے اللہ کی ان کے اوپر لانت ہے اور ان کے لیے دردناک دائمی عذاب ہے کل جی نے منتب لکھو یہ منافق لوگ تم سے پہلے لوگوں کی طرح ہی ہیں جو تم سے پہلے لوگ تھے بانو اشد ان کو وہ فاسق فاجر لوگ بھی تم سے زیادہ تھے قوت کے اعتبار سے مال کے اعتبار سے زیادہ تھے اولاد کے اعتبار سے زیادہ تھے پستنگ تم انہوں نے اپنی عادتوں کا حصہ حاصل کیا ہے پستنگ کا تم بے تم اپنے عادتوں کا حصہ سے نفع حاصل کرو کمستم تعلزین من قبل بول بے اس طرح پیدا جس طرح کے تم سے پہلے لوگوں نے اپنے طریقہ کار سے نقصان یعنی فائدہ حاصل کیا وہ خود تم کر لذی خاص اور تم بھی چلے ہو اس طریقے پر جس طرح کے پہلے لوگ چلے تھے یعنی اللہ کے نافرمان تھے ایسے یہ منافق بھی نافرمان فرمان ہے خدا یہ حد ادھر کا کی دنیا والا ہے یہی لوگ ہیں جن کے آواز دنیا آخرت کے اعتبار سے ضائع ہو گئے اور یہ خسارے والے ہیں علم یہ نباز قبل ہیں ہیں وہ و مصبور کیا آپ کے پاس نئی خبر پہنچی ان لوگوں کی جو ان سے پہلے گزرے ہیں مثلاً قوم نوح ہے قوم عاد ہے قوم سبود ہے قوم ابراہیم ہے اور مدین والے ہیں اور دوسرے جن کی بستیوں کو الٹ دیا گیا تھا ان کی خبریں نہیں پہنچی ان کے پاس بھی پیغمبر واضح نشانیاں لے کر آئے انہوں نے نہیں مانی بات اللہ نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا لیکن انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا یہ تمام باتیں منافقین کی تھیں اگلی آیات میں مومنین کے بارے میں والمؤمنون والمؤمنات اولیاء و بعض ایمان والے مرد اور عورتیں آپس میں ایک ہی ہیں یہ دوسرے لوگوں کو اچھی باتیں کرنے کا حکم دیتے ہیں برائیوں سے روکتے ہیں ایمان والے لوگ نماز کے پابند ہوتے ہیں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اللہ کے رسول کی کامل اطاعت کرتے ہیں اللہ ان کے اوپر رحم کرتے ہیں اور اللہ غالب حکمت والے ہیں اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے مومن مردوں عورتوں کے بارے میں ایسے باغات کا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی ہمیشہ اس میں رہیں گے پاکیزہ رہائشیں ہوں گی جنات عادل میں اور اللہ کی طرف سے بڑی کی رضا ہوگی اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے یہ پورا رقو آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے اس کے اندر پہلی تین آیات جو بڑی تین آیات ہیں ان کے اندر مناسبین کا ذکر ہے اور آخری دو آیات کے اندر ایمان والوں کا ذکر ہے پہلے سے بھی کئی دنوں سے منافقین کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں آگے بھی یہ تقریباً ایک دو پاؤں میں اسی طرح کے واقعات چلیں گے فرمایا منافق مارک اور منافق عورتیں بعض ہوں نے پاس ایک آپس میں ایک ہی اور جتنے جو فرقہ ذالہ ہوتے ہیں یا ہمارے بد والے لوگ ہوتے ہیں جو بھی یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دوست ہوتے ہیں جان پہچان رکھتے ہیں آپ معاشرے کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ جو جس درجے کے شرارتی لوگ ہوتے ہیں نا وہ بھلے جلدی ابھی آ کے ایک محلے میں آباد ہوئے ہیں لیکن فوراً وہ اپنے سسٹم والے لوگوں کو پہچان لیتے ہیں دوسرے دن ان کی دوستی ہو جاتی ہے تمام پھر کے اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ آپس میں اپنے نیک ساتھی کو پہچان لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں تو یہاں فرمایا کہ منافق آپس میں ایک ہیں ہوں یا عورتیں ہوں کام کیا ہے منافع کی یہاں پر تین علامتیں بیان کی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ مناسب آدمی دوسروں کو برائی کی دعوت دے گا یہ باتیں خیال سے سنی مناسب کی یہاں تین علامتیں بیان کی ایک تو لوگوں کو برائی کی دعوت دے گا نمبر دو اچھائی سے روکے گا نمبر تین بکیل پیدا ہوگا یا فضول نہیں دیا اپنے ہاتھوں کو بالکل بند کر دیا نس اللہ ہو یہ آتے ہیں جس میں وہ منافق ہے بس اللہ کو انہوں نے بلایا ہے اللہ ان کو بلا دے گا آخرت کے اندر ان کے ساتھ رضامندگی کا فیصلہ نہیں ہوگا اور یہ فاصل ہوگا بات یہ ہے یہ تو اس وقت کے لحاظ سے منافقین مدینہ کی یہ تین علامتیں بیان کی گئی ہیں کہ دوسروں کو برائی کا حکم دیتے ہیں نمبر دو اچھائی سے ہوتے ہیں نمبر تین تبدیل ہے آپ ہے خرچ کرنے کا جہاں ضرورت ہوتی ہے ہوتا ہے وہاں نہیں خرچ کرتے یہ علامتیں ایمان والے کے اندر نہیں ہونی چاہیے اب آپ لوگ سمجھدار ہیں معاشرے کے اندر نظر ڈالیں تو بہت سارے لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو لوگوں کو برائی کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں برے کاموں کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں ادھر یہ فائدہ ہے ادھر یوں میل ہے ادھر یوں ورس ہے ادھر یوں ناچ گانا ہے ادھر اس طریقے سے اس طریقے سے یا بعض لوگوں نے جو برائی کے اڈے بنائے ہوئے ہیں لوگوں کو وہ نیٹ کے ذریعے سے فلمیں دکھاتے ہیں کیا سے کیا تصویریں دکھاتے ہیں تو جو ہم قرآن کی بات پڑھ لیں تو وہ چودہ سو سال پہلے ہی منافقوں کے بارے میں نہیں آج کے اس کے اوپر بھی منتخب کرنا ہے جو بھی برائی کی دعوت دے رہے ہیں اور اچھائیوں سے روک رہے ہیں یہ منافق کے علامت ہے اور ہاتھوں کو بند کیا ہوا ہے جہاں حق ہے خرچ کرنے کا وہاں پر فرق نہیں کرتے اس میں بھی بچے بھی داخل رہے ہیں اور وہاں اور دیگر چیزیں بھی ڈالتے رہے کی شبید اللہ نشلہ منافقین جب انہوں نے یہ کام کیا اللہ نے ان کے لیے وعدہ کیا ہے منافقین مرد ہوں عورتیں ہوں یا عام کفار نار جہنم و فیہا فیا جہنم میں اللہ ان کو ڈالے گا اور یہ ان کے لیے کافی ہے اللہ کی طرف سے ان کے اوپر لانت ہے اور دائمی حساب ہے منافق کافر سے برا ہوتا ہے کافر تو وہاں سے کافر ہے اس سے ہر کوئی بچ کے رہے گا کہ یہ کافر ہے لیکن جو مناسب ہوتا ہے وہ اسلامی لباس میں آ کر اسلام کو مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا ہے تو ایسے شخص سے بچنا ذرا مشکل ہوتا ہے ہر بندہ تو نہیں سمجھ سکتا کہ یہ بظاہر مسلمان ہے اور اندر سے اسلام کی دیواروں کو بنیادوں کو کھوکھلا کر رہا ہے یہ زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے منافع اس لیے کافر سے زیادہ سخت سزا ہوگی آخرت میں منافع کو فرمایا کلجی نے منصب لیتا ہوں یہ منافق یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے زبان دراز ہیں یا ہمارے پاس مال دولت ہے یا یوں ہے یوں ہے تو اس سے جو ہے کہ مسلمانوں کو ڈراتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں تو اس پر فرمایا کلجی نے سب لیتا ہوں کو بتاؤں سلام والا بہت تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں زہری قوت کے اعتبار صحت کے اعتبار سے بھی زیادہ تھے مال و دولت بھی زیادہ تھی اولاد بھی زیادہ تھی اللہ کی نافرمانی کی گرفت میں جب اللہ نے ان کو پکڑا تو سارے تباہ ہو گئے بستم ہیں انہوں نے اپنی عادتوں کا حصہ لیا تم بھی اپنی عادتوں کا حصہ لو گے یعنی انہوں نے بغاوت کی نا فرمانی کی اللہ کے عذاب کی زد میں آئے اور تم بھی اس طریقے سے زد میں آؤ گے فرمایا کہ علم جاتے ہیں ابا الزین قبل ہیں لذیذ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبریں نہیں ہیں جو تم سے پہلے گزرے ہیں لوگ کہ ان کے اوپر طوفان کا عذاب آیا ان کی بغاوت کی وجہ سے قوم آگ کہ ان کے اوپر آندھی کا عذاب آیا ان کی بغاوت کی وجہ سے قوم سمود کہ ان کے اوپر زلزلے کا عذاب آیا ان کی بغاوت کی وجہ سے قوم ابراہیم کہ ان کے اوپر ابراہیم علیہ السلام نے جب ہجرت کی تو پھر کہاں کا عذاب آیا تو اصحاب مدین قوم شعیب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مدین ہے نہ قوم میں کمی کرتے تھے وغیرہ لیتے تو پورے تھے دیتے کام دیتے کام تھے تو ان کے اوپر سلسلے کا عذاب آیا قوم شعیب کے اوپر وہ متفقات اور وہ بستیاں کہ جن کو نیچے سے اٹھا کر اوپر لے جا کر بلند کیا گیا تھا ان کے اوپر گندے کاموں کی وجہ سے قوم لوگ کی بات کر رہے ہیں عذاب آیا اتا تم وہ تم سے زیادہ تھی قوت کے اعتبار سے اللہ کی بغاوت کی اللہ نے ان کو گرفتار کیا یہ منافق جو آئے دن اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں ان پر بھی اس طرح عذاب آ جائے گا اتم سلم دل تعینات ان پہلی قوموں کے پاس بھی پیغمبر آئے واضح نشانیاں لے کر انہوں نے پیغمبروں کی قدر نہیں کی انہوں نے جو اچھی باتیں کرنے کا برائیوں سے روکا اس طرف وہ نہیں آئے تو اپنے اوپر ظلم کیا ہے اللہ کو یا پیغمبروں کو کیا نقصان پہنچایا ماتان اللہ علی عظلم ہو بلا کن کام ہوا پیسہ ہوں جو ہو یہاں تک تو چکی کی بات تھی اگلی یاد میں ایمان والوں کی بات جو ایمان والوں کی علامتیں بیان کی ہیں دوستوں کوشش ہونی چاہیے کہ ایمان والے کے اندر یہ علامتیں آئیں جو منافع کی علامتیں بیان کی ہیں کہ برائی کی دعوت دیتے ہیں اچھائی سے روکتے ہیں بک زیادہ ہیں یہ علامتیں اندر نہیں ہونی چاہیے ایمان والوں کی علامتیں انسان کے اندر ہوں اگر کمی ہے تو کوشش کی جائے ولمین ہو گا ول مطمنات باز ہوم اور لیاس مرد اور عورت یہ آپس میں ایک ہی ایک دوسرے کا خیال ہوگا ہم درد گے گئے سرکاری ہوگی پڑوسی پڑوسی کے بارے میں صاحب اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے اتنے حقوق بیان کیے کہ ہمیں یہ اندازہ ہونے لگ گیا تھا کہ ممکن ہے پڑوسی پڑوسی کا وراثت میں بھی حصے دار ہوگا اور یہاں پڑوسی کتنی عیاشی میں ہوتا ہے دوسرا پڑوسی بھوک سے مر رہا ہے تو فرمایا کہ بلم مینار ولب مینار بعضوں کو ایمان والے مرد عورتیں آپس میں ایک ہی ہیں ہر طرح کا پیار رکھنا چاہیے ایک دوسرے کا دوسری علامت کیا ہے ایمان والے کی علامت ہے کچھ بھی اچھے کام کرے دوسروں کو اچھے کام کی دعوت دے بھلے وہ مانے یا نہ مانے اچھے کام کی دعوت دے اگر اس نے آگے سے مذاق بنائی استحصا کی یا کچھ بلا چھکوا کیا یا لوگ ہنستے ہیں تو کوئی بات نہیں ہنستے رہے آپ کو تو اچھی بات کرنے کا فائدہ حاصل ہو جائے گا ایک ایمان کی علامت میں آ جائیں گے اور برائی سے روکنا چاہیے حکومت کا کام ہے برائی کو ہاتھ سے ڈنڈے کے زور سے روکے اور ہم آپ لوگوں کا کام یہ ہے کہ جو ہمارے سامنے برائی ہو رہا ہے اس کو حکمت کے ساتھ سمجھایا جائے کہ یہ بری بات ہے اس کی یہ نویشیت ہے اس کے ذریعے قوم کے اوپر بھی اللہ کی طرف سے یہ بے برکتی نازل ہوتی ہے ان برے کاموں سے بات آ جاؤ دو باتیں یقین سرات ایمان والے کی علامت ہے نماز کے پابند ہوتے ہیں ہر جگہ میں جہاں بھی ہو بندہ دفتر ہو گھروں میں ہو بازار میں ہو نماز کے اوقات کا خیال ہونا چاہیے جیسے نماز کا وقت داخل ہو نماز کو پابندی کے ساتھ جماعت سے ادا کرنے کی کوشش کی جائے یہ ایمان کی علامت ہے وہ اتنی ہے زکات اگر زکات فرض ہو جائے زکات ادا کریں اور اتنی اللہ و رسول ایمان والے کی علامت ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں کہ اچھی بات کی دعوت دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں نماز کے پابند ہیں زکات ادا کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں پانچ علامتیں ہیں جب ہو جائیں ایمان والے میں سیرحم اللہ کی طرف سے ان پر رحم ہوگا اللہ باغ حکمت والا ہے ایسے ایمان والوں کے لیے اللہ نے باغات جنات نہریں یہ جاری کر رکھی ہیں اس میں ان کو رہائش دیں گے حدیث اس میں آتا ہے کہ جب جنتیوں کو جنت اللہ باق عطا کریں گے تو اللہ پوچھیں گے ہم ہاں رضی ہو تم راضی ہو گئے ہو خوش ہو گئے ہو جنتی عرب رب العالمین خوش خوش ہیں آپ نے بہت کچھ ادا کر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ حل آتے تم افضل من کیا تمہیں میں اس سے بھی زیادہ کچھ اور اچھی چیز دوں کہ حال ندی رام گے کے باغ باغات مل گئے نہریں مل گئی یہ سب کچھ ہو گیا اور اس سے اچھی کیا چیز ہے تو اللہ فرمائیں گے کہ ایک اور اچھی چیز ہے احل علیکم احل علیکم رضوانی فلا اس علیکم بعدہ کہ میں تمہارے اوپر اپنی رضوان کو خوشنودگی کو رضا کو حلال کر رہا ہوں کہ کبھی بھی تمہارے ساتھ میں ناراض نہیں ہوگا یہ سب سے بڑی نعمت ہے اس کو قرآن مجید نے یہاں فرمایا وہ مساق نتل یہ بتن پاکیزہ گھر ہوں گے جنتیوں کو جنت عدم میں وہ رضوان مل اللہ اکبر جنت مل گئی نہریں مل گئی رہائش ہو گئی سب کچھ ہو گیا آخر میں فرمایا کہ جنتیوں کو وہ رضوان مل اللہ اکبر اللہ کی طرف سے بڑی خوشنودگی اللہ کی رضا حاصل ہوگی اس کو قرآن مجید نے فرمایا علی کا وہ الفظ العظیم یہ بڑی کامیابی ہے اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير صدق الله اقلا اے نبی آپ جہاد کریں کفار کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ اور ان کے خلاف سختی کریں ان کا کٹانہ جہنم ہے اور یہ برا کٹانہ ہے بات ہو رہی تھی گزشتہ دنوں میں کہ ایک ہی منافقین جنہوں نے وضع قبول نبی باپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قسم کی غداری کی ہے ان کے خلاف یہ حیات نازل ہوئی ہیں اور اس میں ظاہر کر دیا گیا ہے کہ یہ یہ منافق ہے اس کے مقابلے میں جو سچے ایمان والے لوگ تھے ان کے بارے میں قرآن مجید نے بشارت کی جنت کی اور ہمیشہ اس میں وہ رہیں گے اور جو منافقین کفار ہیں ان کے بارے میں وعید سنائی کہ یہ جہنمی ہے اور اللہ اور اللہ کا رسول ان کے ساتھ آج کے سبق میں بھی یہ ہے کہ اے نبی آپ جہاد کریں کفار اور منافقین کے ساتھ اور ان کے خلاف سختی سے پیش آئیں اب تک ان کا نفاق ظاہر نہیں ہوا تھا اب ان کا نفاق ظاہر ہو گیا ہے اب ان کے خلاف سختی ان کے خلاف سختی کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنے مشوروں میں شریک نہ رکھیں ان کو اپنے کچھ جو لین دین تقسیم کی بات ہے اس میں ہی شریک نہ کریں خصوصاً جہاد کے سفروں میں انہیں ساتھ نہ لے جائیں کہ یہ اور نقصان کا سبب بنیں گے یہ بات قرآن مجید میں جو کہی کہ گفتار اور منافقین کے خلاف جہاد کریں یہ منافقین مدینہ ہے اور ان کے خلاف سختی کریں اور ان کا ٹھکانا جہنم نہ منافقین مدینہ سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ نظریاتی طور پر کافی تھے صرف مسلمانوں کے ساتھ ظاہری طور پر مل جل کر رہتے تھے اور یہ ظاہر کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں اندر کے اعتبار سے یہ کافر تھے بس وہ کچھ ظاہری مفاد حاصل کرنے کے لیے کہ مال غنیمت میں حصہ مل جائے یا یہ کہ مسلمان اب بڑھتے جا رہے ہیں تو کہیں ہمارے خلاف ہی نہ ہو جائیں تو ان سے بچنے کے اعتبار سے مسلمانوں کے ساتھ مل کے رہ رہے تھے بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اس لیے جڑتے تھے کہ ان کی گئی رازداریاں لے کے وہ کفار کو بتائیں تین باتیں ایک مال غنیمت کو حاصل کرنے کے لیے منافقین مسلمانوں کے ساتھ کے رہتے تھے نمبر دو تو مسلمانوں سے خطرہ جب کہیں سامنے آ جائے کہ یہ بڑھتے جا رہے ہیں تو مسلمان ہمیں نہیں ماریں گے کہ ہم بھی تو ظاہری طور پر مسلمان تیسری بات یہ کہ اندر کی باتیں مسلمانوں کے ساتھ مل جل کر رہنے سے اندر کی باتیں معلوم کر کے وہ پھر کفار کو بتاتے تھے یہ منافقی میں مدینہ ان یہ اعتقادی طور پر منافق ہیں اعتقادی اعتبار سے منافق اس کو کہتے ہیں کہ جو دل کے اعتبار سے کافر ہے ذہنی طور پر کہتا ہے میں مسلمان ہوں نماز میں بھی شریک ہو جاتا ہے یوں مشورے میں بھی آ جاتے ہیں جیسے بعض دفعہ جہادوں میں بھی یہ ساتھ گئے ہیں یہ اعتقادی طور پر منافق ہیں اعتقادی منافق کہ دل کے اعتبار سے وہ واضح طور پر کافر ہے ظہری اعتبار سے وہ شریک ہو رہا ہے میں نے کئی دفعہ بتایا ہے کہ اسلام نام دو چیزوں کا ہے دل سے ضروریات دین کو ماننا زبان سے ان کا اقرار کرنا یہ اس مسلمان کی تعریف ہے یہ لوگ دل کے اعتبار سے ضروریات دین کو ماننے والے نہیں تھے اسلامی یعنی ظاہری چیزیں جو مسلمان کی ہوتی ہیں نماز روزہ یہ جس سے بظاہر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ شخص مسلمان ہے تو اس میں یہ شریف ہو رہے تھے اللہ نے وہی کے ذریعے سے بتا دیا کہ یہ لوگ منافق ہیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک وہ شخص ہے کہ جو جس کے اندر علامات نفاق ہیں ایک وہ ہے کہ جو اعتقادی اعتبار سے منافق ہے جو اعتبار سے مناسب ہے ہے کہ دل کے اعتبار اعتبار سے سے وہ کافی اور مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو رہا ہے یہ اعتقادی اعتبار سے منافق ہے اور یہ کافر ہے اب یہ بات اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ظہری اعتبار سے ایک شخص مسلمان ہے اور اندر کے اعتبار سے وہ کافر ہے سوائے اللہ کی کوئی نہیں جانتا سن نو ہجری میں کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین مدینہ کا بتا دیا گیا ان کے نام پتے گھر بار سب بتا دیے گئے اس کے بعد آپ نے حضرت ابو ذائقہ کو اور بعض نام حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنما کو بتایا جو میں انشاءاللہ کل بتاؤں گا کہ کیوں حضرت ابو اضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے رازدار بنایا نا آپ نے بہت سارے صحابہ کو مختلف لقب دیے تو ابو کو کہا کہ عرت تو ان کو نام منافقین کے کیوں بتائے اور بات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں بتایا اس میں کوئی خاص بات ہے تو بات یہ ہے کہ جو دل کے اعتبار سے کافر ہو ظاہری اعتبار سے مسلمان ہو تو سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا سر نو ہجری میں جو ان منافقین کے بارے میں پتہ چل گیا سب کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے ذریعے سے بتا دیا گیا تھا پھر آپ نے بھی بتا دیا اور حتیٰ کہ جو بعض شریر منافق تھے ان کے بارے میں اس حد تک حکم نازل ہوا کہ اگر وہ اجتماع میں جمعے کے اجتماع میں نماز میں وہ شریک ہو تو انہیں اپنی مسجد سے باہر نکال دو آپ نے بعض دفعہ دوران خطب جمعہ یہ بات کمائی کی ہے فلاں شخص اٹھ کے یہاں سے چلے جاؤ کہ آپ کے بارے میں یہ بات نازل یہ سب نو ہجری کی بات ہوا ہے اب رہی بات یہ تو کی اعتبار سے مناسب ہیں یہ بھی کافر ہیں عام کافر سے زیادہ بر ہیں تو وہ عام کافر تو ذہنی اعتبار سے بھی کافر ہے دل کے اعتبار سے بھی کافر ہے اور اس کے خلاف تو مسلمان برسر بیکار ہے مسلمانوں کو وہ سمجھتا ہے وہ مسلمانوں کو سمجھتے ہیں ایک دوسرے سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں ایسے کافر سے اتنا خطرہ نہیں ہوتا جتنا خطرہ اس کافر سے ہوتا ہے کہ جذہری اعتبار سے ہمارا بنا ہوا ہے اندر کے اعتبار سے ان کا بنا ہوا ہے تو وہ وہاطی منافق ہے وہ وہی کے ذریعے سے آپ کو بتا دیا گیا اب اس کے بعد کسی شخص کو یہ کہنا کہ تم منافق ہو یہ جائز نہیں ہے کیونکہ ہمیں کسی کے دل کی بات کیا پتا مشہور واقعہ ہے جو ایک جنگ کے اندر ایک شخص کو جب قتل کرنے لگے تو وہ کلمہ پڑھنے لگا تو بارہ لو صحابی نے اس کو قتل کر دیا آپ تک یہ شکایت پہنچ گئی آپ نے فرمایا کہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو آپ نے اس کو کیوں قتل کیا صحابی نے کہا کہ حضرت وہ ویسے انسان میں آ گئے تو ہمارے ڈر کی وجہ سے اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا اندر کے اعتبار سے وہ مسلمان نہیں تھا تو آپ نے تنقید فرمائی کہ اللہ شکت کیا آپ یہ کہہ رہے ہو کہ غیر اعتبار سے مسلمان ہوا تھا اور دل کے اعتبار سے مسلمان نہیں ہوا تھا تو آپ نے اس کے دل کو چیر کر دیکھ لیا تھا کہ وہ دل کے اعتبار سے مسلمان نہیں کیوں اس لیے کہ دل کی حال کو کوئی نہیں جان سکتا سوائے اللہ کے اور زوری اعتبار سے مسلمان ہو گیا تھا آپ کو چھوڑ دینا چاہیے تھا بہرحال تو بات یہ ہے کہ اب کسی کو منافق کہنا کہ تم منافق ہو یہ جائز نہیں ہے اس وقت کے اعتبار سے سن نو ہجری سے پہلے یہ بات کہنا بھی جائز نہیں تھی سن نو ہجری میں اعتقادی منافقین کے بارے میں جب نشان دہی نازل ہو گئی ان کے نام بتا دیے گئے تو اس کے بعد انہیں الگ کر دیا گیا تھا اور یہی ہر وقت کے اعتبار سے تکلیف کا سبب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحب اکرام کے لیے وہ بنتے رہے یہ تو